انتصاب اپنے ان جگر گوشوں کے نام کے سالار کارواں ہے میرے حجاز جن کا محمد رسول اللہ والذین معہو اشداء علی الكفار رحماء بینہم ترہم رقعا سجدن یبتغون رقعا سجدن یبتغون فضلا من اللہ وردوانا سیماہم فی اجوہہم من اثر السجود سورة الفتح 29 محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار فر سخت اور آپس میں رحیم ہیں تم جب انہیں دیکھو گے تو رقو و سجود میں اور اللہ کے فضل اور رب کی خوشنودی کی طلب میں مشغول پاؤ گے سجود کے اثرات ان کے چہروں پر موجود ہیں جن سے وہ الگ پہچانے جاتے ہیں